جو تیسری فصل شروع کی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خبر احاد جو مشترک ہیں مقبول اور مردود کے درمیان میں تو اس کے اندر دو بحث تھیں پہلی بحث ہم نے پڑھی تھی کہ خبر کی تقسیم نسبت کرتے ہوئے الا اللہ ندا الئی جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے اور دوسری مبحث میں ہم نے ابھی آگے پڑھنا ہے وہ دوسری مبحث آئے گی جو پہلی مبحث تھی اس کے ماتحت پھر مطالب تھے پہلا مطلب حدیث قدسی تھا جو ہم نے پڑھ لیا اور دوسرا مطلب ہم حدیث مرفوع مرفو پڑھیں گے درمیان میں وقفہ رہا بیچ میں اب کوشش کرتے ہیں جتنا پڑھ سکیں گے پڑھ لیں گے باقی پھر اللہ کے حوالے انشاءاللہ جی جی رمضان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے مجھے یاد ہے میں نے اپنی بہت ساری کتابیں مکمل سال کے اختتام میں نہیں پڑھی تھیں اور ہمارے استاد صاحب یہ فرماتے تھے کہ مقصود جو ہے وہ کتاب سے مناسبت ہے اگر اتنی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ باقی کتاب خود پڑھ لو تو اتنا بھی کافی ہے ہی کافی نہیں کہ فرمایا ہونے کے یہی کافی ہے بلکہ فرمایا کہ مقصود علم سے مناسبت پیدا کرنا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے اور بعد میں اس چیز کی سمجھ بھی آئی کہ اگر ہم بفرز محال کتاب پڑھ بھی لیتے پوری امتحان دے کر ڈگری یا سند لے بھی لیتے اور اگر اس سے مناسبت نہ پیدا ہوئی ہوتی جلدی میں بہت زیادہ پڑھ چکے ہوتے ختم بھی کر لی ہوتی رٹا لگا کر یا شروحات دیکھ کر یا پرانے امتحانی جو پرچہ جات ہیں کوشچن پیپرز ان کو حل کر کے جو آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے تو حل کر بھی لیتے اور سند لے بھی لیتے تو اصل چیز تو جو مقصود تھا استعداد کا پیدا ہونا علم سے مناسبت کا پیدا ہونا وہ نہ ہو پاتی تو مقصد تو حاصل نہ ہوتا تو اس لیے استاد صاحب ہمارے جو تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ طالب علم کو کتاب سے بھرپور مناسبت پیدا ہو جائے اور تھوڑا پڑھاتے تھے بہت تھوڑا پڑھاتے تھے یعنی بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ پڑھائیں لیکن وہ تھوڑا پڑھاتے تھے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس تھوڑے کے اندر پھر برکت بھی ہوتی تھی ایک تو استاد صاحب کی اپنی برکت اور دوسرا اس کی گہرائی میں جانے کا موقع ملتا تھا آپ نے بسا اوقات نوٹ کیا ہوگا کہ جب سبق زیادہ ہوں اور کتابیں زیادہ ہوں تو اب ذہن میں ایک یکسوئی پیدا نہیں ہو پاتی اور ایک جلدی کی وجہ سے سوالات بہت آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو آدمی نظر انداز کر کے آگے چلا جاتا ہے کہ ابھی اور بھی کتابیں ہیں بہت سارا کام رہتا ہے تو جب کثرت ہوتی ہے کسی چیز کی تو پھر اس کے اندر یعنی وسعت جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر گہرائی میں کمی آ جاتی ہے یہ ایک طبعی چیز ہے تو ابتدائی کتابوں میں جلدی بالکل نہیں کرنی چاہیے اور اس میں خوب گہرائی کے ساتھ جتنے سوالات آئیں ان کو بخوبی سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور وقفے وقفے سے مختلف نو کے مختلف سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں اور ان کو نوٹ کرنا چاہیے فی وقت جواب نہ مل سکے تو بھی نوٹڈ ہوں وہ تاکہ ذہن ان کے بارے میں سوچتا رہے فرماتے کہ فرماتے تھے کہ طالب علم وہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں ہمیشہ چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی سوال گردش کر رہا ہو کہیں نہ کہیں وہ اٹکا ہوا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یا اس پر اس کو کوئی اعتراض آ رہا ہو کوئی سوال آ رہا ہو کوئی کوئی الجھن ہو کہ ہم اس کا کیا مانا ہم نے تو یوں پڑھا تھا یہ تو متضاد ہو گئی یہاں تو مناقشہ پیدا ہو گیا یہاں تو یہ ہو گیا کھاتے ہوئے سونے سے قبل اٹھتے بیٹھتے یہ طالب علم کی صفات ہوتی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس کا دل دماغ ہمیشہ کسی علمی چیز کے اندر سرگرداں ہوتا ہے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کتاب کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ میں نے اس کو بھرپور سمجھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھا جائے کہ پڑھنے کے بعد یا اس کے تکرار کے بعد آدمی کے اندر یہ کانفیڈینس پیدا ہو جائے کہ اگر مجھے آج کہا جائے کہ یہ سبق میں اپنے کسی دوسرے ساتھی کو بھائی کو بہن کو پڑھاؤں تو میں پڑھا سکتا ہوں پڑھا سکتی ہوں یہ اس اعتماد کو حاصل کر کے پھر اگلا سبق پڑھنا چاہیے لیکن باہر کیا ہر دفعہ ایسا نہیں بھی ہو پاتا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وقت کی کمی کے باعث صرف اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کتاب سے تھوڑی تھوڑی شناسائی علم سے تھوڑی تھوڑی مناسبت پیدا ہو جائے اور بعد از فراغت پھر یکسوئی کے ساتھ دوبارہ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے گا مجھ سے کل ایک صاحب تھے بڑے عرصے بعد ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عالم بھی ہیں تو میں نے ان کو جواب میں کہا کہ جی بہت مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے نہ اقرار کرتے بنتی ہے نہ انکار کی گنجائش ہے انکار کرتے ہیں تو گپرانی نعمت آتا ہے اور اگر اقرار کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ علم ہے ہمارے پاس اور علم کا جو مقتضا خصوصاً وہ عمل وہ بھی ہے تو یہ تو بہت مشکل سوال ہے ہاں میں عافیت اسی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو طالب علم کہہ دوں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ تو ہمیں بس تھوڑی سی ایک ہلکی پھلکی شناسائی سی ہوئی ہے ان کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد بھلے ہمیں ڈگری مل جائے سند مل جائے شہادت العالمیہ کی اور لوگ بھی عالم کہنے لگ جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم سے ابھی ہم بہت دور ہیں شناسائی ہوئی ہے پتہ چلا ہے کہ یہ یہ بھی کوئی علم ہے لیکن پھر اس کے اندر غوطہ زن ہو کر باقاعدہ علم پر دسترس حاصل کرنا یہ تو بعد از طالب علمی کے بھرپور علمی مشغلے کے ساتھ درس و تدریس سے وابستگی کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا کچھ نہ کچھ وہ علم کے بارے میں تو مشہور قول ہے نا کہ علم اپنا اس وقت اس وقت تک علم اپنا تھوڑا سا بھی نہیں دیتا جب تک اس کو اپنا سب کچھ نہ دے دیا جائے جب سب کچھ اس کو انسان اپنا دے دیتا ہے وقت پیسہ ہمت محنت ذہن یکسوئی آرام سب چیزیں اس پر خرچ کرتا ہے علم تب اپنا تھوڑا سا کچھ دیتا ہے تو اس لیے اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور مایوسی بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ تو چیز ایسی ہے کہ جو حاصل ہی نہیں ہو سکتی ایسا بھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ مناسبت جتنی ہو جائے اور پھر اس مناسبت کے بعد اپنے طور سے کوشش کیجیے گا کہ جب بھی وقت ملے تو وہ وہ کتابیں اور خاص طور پر وہ علوم جن سے زیادہ مناسبت ہے جیسے اصول فقہ سے مجھے بہت مناسبت ہے اگرچہ مجھے بہت زیادہ وقت نہ مل سکا بعد میں بڑا دلچسپ موضوع ہے تو اس پر بعد میں کتب پڑھیے گا جو بھی آپ کا دلچسپ موضوع اور مضمون ہو اور عربی میں اردو میں جو بھی انگلش میں اب تو انگلش میں بھی الحمد للہ کتابیں آنا شروع ہو رہی ہیں تو بہر العلم جو ہے وہ تو ایک بہت اونچی چیز ہے اور اس کے اعلیٰ درجات تک پہنچنا یہ اللہ ہی کی مہربانی سے ہوتا ہے اور اپنے شوق سے ہوتا ہے یقیناً اس میں اپنے شوق کا بہت بڑا عمل دخل ہے اللہ ہم سب کو جو ہے وہ خصوصی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اصول فقہ تو آپ لوگوں نے ساری پڑھی لی ہے اصول شاشی اصول شاشی آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی اب تک تو مجھ سے پڑھنی ہے میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ کبھی اصول شاشی کی جماعت آئی ہمارے پاس تو اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیے گا لیکن اصول شاشی کا یعنی اصول فقہ کا کے لیے جو ہے نا وہ روزانہ کے بنیاد پر اسفاک چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہفتے میں ایک دن سبق ہو کیونکہ اس کا آپس میں رفت بہت ضروری ہوتا ہے اور بہرحال کتاب بھی لینتھی ہے تھوڑی سی تو دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی فراغت نصیب فرما دیں کہ جس میں میں روزانہ کی بنیاد پر آ سکوں تو انشاءاللہ پھر ساری کتابیں ہی پڑھ سکیں گے <laughs> چلیں جی ہم اب آگے چلتے ہیں الحدیث المرفو تعریف لغتاً اسم مفعول من فعل رفع ضد وضاح یہ رفع بہت سارے معنی میں آتا ہے لیکن انہوں نے ضد وضع کر کے بتا دیا کہ یہاں پر رفع سے مراد وہ ہے جس کو ہم نے جس کی ضد وضع آتی ہے وضع یعنی گھڑنا اپنی طرف سے بنا لینا اور رفع حقیقت میں کسی سے کسی کی طرف منسوب ہونا کان سمیہ بزالی کا نسبت ہی الا صاحب المقام رفیع گویا کے نام اس کا رکھا گیا ہے اس کی نسبت کرتے ہوئے صاحب مقام رفیع کی طرف رفیع بلند یہاں پر رفیع کا مطلب بلند لیا گیا ہے بلند علی مقام یعنی حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا ہے اصطلاح ہوا ما عظیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کی نسبت جس کی اضافت نبی علیہ وسلام کی طرف ہو چاہے وہ من قول او فعل او تقریر او صفت قول ہو یا فعل ہو یا سکوت ہو تقریر سکوت سکوت کہ کسی نے کوئی کام کیا حضور کے سامنے اور آپ خاموش رہے تو یہ گویا کہ تائید ہوتی ہے اسے تقریر کہتے ہیں عربی میں یقرسو ہے قرار پکڑنا سکون خاموشی او صفت یا پھر آپ علیہ السلام کی کوئی صفت تعریف ای ہوا ما نصیبہ او ما اسندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کی نسبت ہو یا جس کو منسوب کیا جائے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی طرف سواء کانا حاض مضاف قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے کہ یہ چیز جس کی اضافت کی جا رہی ہے وہ وہ قول ہو آپ علیہ السلام کا یا او فعلا او تقریرا او صفتا اور ان کان المضیف ہو اور یہ بات بھی برابر ہے یعنی کہ, کہ یہ جو اضافت کرنے والے ہیں کان المضیف ہو صحابی وہ صحابی ہیں او من دون ہو یا وہ جو ان سے نیچے کے ہوں تابی پتا بتا بھائی متصل خواہ یہ اضافت متصل ہو کان الاسناد یعنی یہ اسناد جو ہے وہ متصل ہو او منقطع یا منقطع ہو متصل تو ہوگی جو کہ صحابی کی نسبت سے ہوگی اور منقطع وہ ہوگی جو تابی پہ آ کے رک جائے گی فید خلوف المرفو تو پھر اس تعریف کے تحت تو داخل ہو گئی مرفو میں کون الموصول بھی والمرسل بھی والمتصل بھی والمنقطع بھی تو کہتے ہیں کہ حاضر حقیقت میں تو یہی تعریف مشہور ہے اگرچہ سب چیزیں داخل ہو رہی ہیں لیکن مشہور تعریف تو یہی ہے کا اقوال اخرا فی حقیقت ہی و ہی لیکن یہاں پر کچھ اور بھی اقوال ہیں اس تعریف کی حقیقت اس اس اس کی مرفو کی حقیقت اور اس کی تعریف کے حوالے سے اب چلتے ہیں انواع کی طرف یہ تبی ان انواع المرفوعی ارب کے مرفو کے چار قسمیں ہیں تعریف سے معلوم ہوا کہ مرفو کی چار قسمیں ہیں المرفوع القولی المرفوع الفعلی التقریری المرفوع الوصفی امثلۃ مثال المرفوع القولی ان يقول الصحابی او غیرہ کہ صحابی یا غیر صحابی یوں کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے یوں فرمایا تو یہ مرفوع ہو جائے گی یعنی حضور کے قول کو بیان کیا جائے کہ حضور نے ہی یوں فرمایا ہے یہ بات آپ علیہ السلام ہی کے الفاظ مبارک ہیں تو یہ مرفوع حدیث کہلائی جائے گی اچھا مثال مرفوع فعلی کی یقول صحابی او غیرہ کہ فیلی میں کہ صحابی یا غیر صحابی یوں کہیں کہ فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا کہ حضور نے یوں فرمایا یوں کیا فرمایا تو بولنے میں آ جائے گا اور یوں کیا اچھا مرفوع تقریری کی مثال ان یقول صحابی او غیرہ کہ فریلا بحضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا حضور کے سامنے حضور کی موجودگی میں بھی حضرت نبی حضور کی حاضری میں موجودگی میں یوں کیا گیا ولا عروی انکارہ ہو اور نہیں روایت ہوا آپ کا انکار لزا لک الفیل اس فیل کے بارے میں یعنی آپ علیہ السلام نے اس فیل کو دیکھ کر کوئی انکار نہیں فرمایا اس انکار کی کوئی روایت نہیں موجود ملی تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع تقریری کی مثال ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے ایسا فیل ہوا اور آپ خاموش رہے یا آپ نے انکار نہیں فرمایا مثال المرفوع الوصفی ان یقول صحابی او کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی تعریف میں یوں کہے یا آپ کا کوئی وصف بیان کرتے ہوئے جیسے کہ آپ علیہ السلام احسن الناس تھے لوگوں میں سب سے احسن تھے عزرو خلق کے اخلاق کے <clears throat> یہ چار قسمیں ہو گئی مرفوع کی اچھا آگے چلتے ہیں المطلب الثالث الموقوف موقوف کسے کہتے ہیں لغت میں اس میں اسم مفرول من الوقف وقف سے اسم مفرول ہے کہ راوی وقافہ بالحدیث عند صحابی ولم یوتاب سرد باقی سلسلت اسناد کہ وہ جو راوی ہیں وہ ٹھہر جائیں حدیث کو لے کر صحابی پر اندر راوی وقف اب حدیث ہی حدیث کو لے کر وہ کھڑے ہو گئے ٹھہر گئے آئندہ صحابی صحابی پر آ کر ولم یوتاب اور نہیں اتباع کی سرد باقی سلسلہ تل اسناد سلسلہ اسناد کے باقی لگاتار سرد کہتے ہیں لگاتار پے در پے جو راویوں کی چین ہوتی ہے راویوں کا جو سلسلہ ہے اس سارے سلسلے کو اس اس اس اس اس اس کی کا کا کا کا تتبو یا تتابو نہیں کیا کے پیچھے نہیں گئے عام الفاظ میں آپ کہہ دیں اس کو بیان نہیں کیا ولم یوتاب سرد باقی سلسلہ الاسناد سلسلہ اسناد کے باقی راویوں کو بیان نہیں کیا انہوں نے صحابی پہ آ کے ٹھہر گئے کیا مطلب یعنی صحابی سے آگے <clears throat> حضور علیہ السلام تک نہیں گئے اصطلاحا ہوا ما اضیف الى صحابی من قول او فعل او تقریر ہر وہ چیز جس کی اضافت کی جائے صحابی کی طرف من قول او فعل او تقریر لیکن یہاں پر وصف نہیں ہے شرف التعریف ای ہوا ما نصب او اسند الى صحابی او جمع من الصحابه سواء كان هذا المنسوب اليهم قولا او فعلا او تقریرا وسواء كان السند اليه متصلا او منقطعا ہر وہ چیز کے نسبت کیا جائے اس سے یا اسناد کی جائے اس کی صحابی کی طرف یا صحابہ کی ایک جماعت کی طرف سوا نن حاضل منصوب منصوبہ قول عام ہے کہ وہ چیز جس کی نسبت کی جا رہی ہے صحابی یا صحابہ ایک صحابی یا صحابہ کی جماعت کی طرف وہ وہ چیز قولی ہے یا فعلی ہے یا تقریری ہے وسوا اور پھر برابر ہے کان سند الہ متصل او منقطع کے جو منسوب جس چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو سند ہے وہ متصل ہے یا منقطع ہے ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں لیکن اگر صحابی پہ جا کر بات ٹھہر جاتی ہے تو پھر ہم اسے موقوف کہیں گے مثال موقوف قولی کی قول الراوی قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون أن يكذب الله ورسوله کہ راوی کا ایک قول ہے کہتے ہیں کہ قال علی بن طالب وہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ فرمایا حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے کہ حدث الناس بما يعرفون لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ وہ احادیث بیان کرو جن کو وہ سمجھ سکیں یہاں یار فون کا مطلب جن جن, جن کو وہ سمجھ سکیں یعنی جس کے اندر جتنی استعداد ہو اس کو اتنی بات بیان کرو اتوریدہ کیا تم پسند کرتے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکزیب کر دی جائے کوئی ایسی حدیث اگر بیان کر دی جائے گی جو کہ خاص موقع محل کے مطابق ہے یا اہل علم حضرات کے لیے ہے اور وہ چیز عوام کے سامنے بیان کر دی جائے تو لوگ ممکن ہے کہ کوئی بالکل یہ کہہ دے کہ آ, آ, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو یہ حدیث ہی غلط ہے ایسا ایسا ایسا ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس لیے آ, ہر آدمی کے سامنے ہر حدیث بیان کرنے کی نہیں ہوتی یا ہر علمی بحث ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ایک مثال ہے جیسے کہ جس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تھی تو اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور مسلمہ کذاب کا فتنہ بھی اس وقت شروع ہو گیا مختلف کفار جو ہیں وہ مل کر مدینے پر حملہ آور بھی ہونے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور ادھر سے منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ بھی شروع ہو چکا تھا اس طرح کے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ اکٹھے پیدر پے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم جو ہے وہ باہر نکل کر مدینے سے لڑیں گے سب کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے کیونکہ فتنے زیادہ ہیں لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں منکرین حدیث الگ ہیں اپنے اندر کے مسلمانوں میں الگ پھوٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ اس کی وجہ سے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے کوئی لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے ہیں کچھ باہر کے کفار جب سے انہوں نے سنا آپ علیہ السلام کے وصال کا تو وہ متحد ہو کے لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ دفاع کریں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہم مدینے سے باہر نکل کر ان سے لڑیں گے اب بڑے بڑے کبار صاحبہ خالد بن ولید اور فاروق جن کا جنگی تجربہ بھی بہت زیادہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اندر لڑا جائے اس وقت موقع محل اور جنگی مصلحت کا تقاضا یہی ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جیش اسامہ بھی جائے گا سترہ سال کی عمر کے وہ صحابی جن کو حضور حضور نے لشکر دے کر روانہ کیا تھا اس کو بھی بھیجیں گے اور باقی بھی سارے کام ہوں گے اب سب حیران پریشان تھے کہ یہ سارے کام سارے لشکر اتنے اتنی جنگیں اکٹھے ہم کیسے لڑیں گے اور وہ بھی مدینے سے باہر نکل کر کے پیچھے عورتیں اور بچے خالی ہوں تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت معروف قول ہے اور فرمایا تھا انہوں نے کہ این قسین و انحی کہ دین مٹ جائے اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہوگا اور پھر اس پر انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے یہ بات بھی گوارا ہے کہ اگر ہم مدینے سے باہر لشکر لے کر جائیں اور ہم سب مسلمان جو ہیں مرد شہید ہو جائیں اور پیچھے کوئی بھی نہ رہے اور مدینے کی جو خواتین ہیں اور ظاہری بات ہے اس میں المؤمنین بھی تھیں اور ساری تھیں اور ان کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے رہیں لیکن میں اس دین کے اندر کوئی کمی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں اور میں اس پر بھی جو ہے نا وہ باہر ان سے لڑوں گا تو یہ بہت سخت الفاظ تھے لیکن اب یہ الفاظ جو ہیں وہ ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کے نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا اور وہ کہے گا کہ اچھا یہ تو امہات المومنین کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیسے دیے اب یہ تو صدیق اکبر جانتے تھے کہ وہ چونکہ امیر المؤمنین تھے اور ان کو ان کا جو اللہ سے تعلق تھا یا ان کا ایک اللہ کی اللہ پر ایک نظر تھی اور تبکل تھا اور یقین تھا اپنے کامیاب ہونے کا اور مالی اور دنیاوی اور موجودہ اسباب اور حالات کو ہر طریقے سے قربان کرنے کا جو عزم تھا تو اب یہ چیز وہی جان سکتے ہیں عام آدمی کو اس چیز کے بیان کرنے کی قطن ضرورت نہیں ہوتی تو یہ میں نے ایک مثال بیان کر دی کہ اس پر علی بن طالب نے حدیث ہو کہ لوگ جو ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر لوگ جو ہے وہ اس ان کی ان کی بات کو ان کی احادیث کو جھٹلا دیں مثال الموقوف الفعلی قول البخاری و اما ابن عباس وهو متعم کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن عباس نے امامت فرمائی اس حال میں کہ وہ متیمم تھے تیمم کیا ہوا تھا انہوں نے اب امام بخاری کا قول ہے یہ اور ابن عباس کے بارے میں وہ ایک ایک ان کی فعلی گفتگو ایک ان کا ایک ایک فعل ان کا بیان فرما رہے ہیں لیکن موقوف ہو رہی ہے یہ وقف ہو رہا ہے امام بخاری کے اوپر ابن عباس پہ آ کر نہیں <coughs> اچھا جی مثال موقف تقریری کہ قول بعض تابعین فعلت کذا امام احد صحابتی ولم ينکر علی یون ولم ينکر علیہ ہونا چاہیے جی کہ فالتو کزا میں نے یہ کام کیا امام امام بھی نہیں ہونا چاہیے امام احد صحابتی کے صحابہ میں سے کسی ایک کے سامنے میں نے یہ کام کیا ولم ان کے علیہ اور میرے اوپر کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ اس کا انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا تو یہ بھی جو ہے وہ صحابی پہ آ کر بات ختم ہو رہی ہے ان کے اس فیل پر تو لہٰذا یہاں پر بھی صحابی پر یہ وقت ہوگا جی استعمال آخر اسم الموقوف فیما موقوف کا جو نام ہے استعمال کیا جاتا ہے ان ان صورتوں میں جا عن غیر صحابہ جو صحابہ کے علاوہ سے بھی صادر ہوئی ہو لیکن مقیدن لیکن پھر اس کو مقید کر دیا جاتا ہے فیقال پس کہا جاتا ہے مثلا خال حدیث واقفہ فلان اعلی ظہری کہ وہ حدیث ہے کہ جس میں یہ حدیث وقف ہو گئی ہے فلاں نے اس کو وقف کر دیا ہے زہری پر آ کر او اعلی عطا او وزال کا یا پھر آتا پہ آ کے اس فلانے نے وقف کر دیا ہے یا کسی اور پر آ کر گویا کہ موقوف جب ہم کہیں گے مطلق اگر ہم صرف کہہ دیں گے یہ حدیث موقوف ہے تو موقوف کا مطلب ہوگا کہ صحابی اس کا فعل اس کا قول اس کی تقریر بس اگر ہم مطلق نہیں بلکہ کہیں گے کہ موقوف علی ظہری موقوف علی العطا موقوف علی فلان تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ حدیث موقوف تو ہے یہ یہ گفتگو لیکن یہ موقوف ہو رہی ہے زہری پر آ کر یہاں سے آگے بات تو وہ صحابی کی کر رہے ہیں لیکن یا جس کی بھی کر رہے ہیں تو موقوف اعلی ظہری کہہ کر تو ہم اس روایت کو پہنچا دیتے ہیں اس شخص تک اس سے آگے ہم اس کو نہیں روایت کرتے یہ بات سمجھ میں آئی ہے آگے چلیں یا اس کو میں دوبارہ سمجھا جی <clears throat> میں بات یہ بتا رہا تھا کہ مرفو تو ہوگی نا وہ حدیث یا وہ فیل یا وہ قول جو کہ آپ علیہ السلام کا ہو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی موقوف وہ فیل ہوگا یا وہ قول ہوگا یا وہ تقریر ہوگی جو صحابی پر ہوگی آ کر ختم صحابی نے کوئی گفتگو فرمائی ہم کہیں گے یہ حدیث موقوف ہے کیونکہ یہ صحابی کی اپنی گفتگو ہے یہ حضور کی نہیں ہے صحابی کا کوئی فعل یہ صحابی کا اپنا فعل ہے حضور کا نہیں ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ موقوف ہے اس کو ہم حدیث موقوف بھی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ صحابی کی بھی حدیث صحابی کی بھی گفتگو کو ہم حدیث میں شمار کر لیا کرتے ہیں تو حدیث نہ بھی کہیں موقوف بھی کہہ دیں تو بھی کافی ہے اب فرق صرف یہ آ رہا ہے کہ اگر تو ہم نے آپ نے کہیں بھی کوئی پڑھی کہ حدیث موقوف ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ حدیث موقوف کا مطلب یہی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا فیل ہے یا صحابی کی تقریر ہے لیکن اگر موقوف کے ساتھ یہ لفظ آ گیا موقوف اعلی ظہری یا آ گیا موقوف اعلی آتا پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ زہری کا قول ہے یہ عطا کا قول ہے یہ صحابی کا نہیں ہے اگر بغیر کسی کنڈیشنز کے بغیر کسی شرط کے علل اطلاق موقوف کا لفظ آ جائے آپ کو کہیں بھی کہ ہاضا موقوف ہوں یا یہ حدیث موقوف ہے تو بس سمجھ جائیں کہ موقوف کا مطلب ہی صحابی کی ہے صحابی کی حدیث صحابی کا فیل صحابی کا قول صحابی کی تقریر لیکن اگر وضاحت ہو جائے ڈسکرپشن آ جائے ساتھ میں کہ موقوف عال ظہری موقوف عال آتا موقوف عال بخاری اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بخاری کا قول ہے یہ آتا کا قول ہے یہ اس کا قول ہے بس اتنی ہی بات ہے جو اس سے معلوم آخر الہو کے عنوان سے انہوں نے یہ سمجھائی ہے تو کہتے ہیں کہ یوستام اسم الموقوفی نام رکھا استعمال کیا جاتا ہے موقوف کے نام کو فی ما ان کلام میں بھی جا عن غیر غیر صحابہ صحابہ جو کے علاوہ سے صادر ہوئی ہو لیکن لیکن پھر اس نام کو مقید کیا جائے گا کنڈیشنل اس کو بیان کیا جائے گا ایسے نہیں تو مثلا پس یوں کہا جائے گا حضا حدیث واقف فلان علی ظہری یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کو کہ کے نے اس کو موقوف بیان کیا ہے زہری پر یا اس کا وقف کیا ہے زہری کے اوپر یا عطا کے اوپر یا اس کے علاوہ آگے جی اصطلاح فقہ خوراسان یوسما فقہ خراسان المرفوع خبر اچھا فقہ خراسان کیا کرتے ہیں کہ مرفوع کو وہ خبر کہہ دیتے ہیں اور موقوف کو اثر کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم حضور کی حدیث کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ عن یہ حدیث مرفوع ہے تو تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے خبر یہ آپ نے فقہ میں بھی پڑھا ہوگا اور اگر کوئی صحابی کا قول فیل ہو جس کو جس کو ہم موقوف کہتے ہیں حدیث میں تو وہ جو جو فقی ہے کہا ہے وہ اس کو اثر کہہ دیتے ہیں کہ حاضر ثابت من اثر من اثر نبی من من اثر اثر صحابہ یا من جس اگر صرف اثر کہہ دیں کہ حاضر ثابت من اثر من اثر تو اثر کا مطلب ہوگا کہ حدیث موقوف سے گویا کہ صحابہ کے قول فیل تقریر سے لیکن نمل محدسن خیوسمونک اللہ کا اثر محدثین جو ہے وہ اس سب کو اثر کہتے ہیں لیکن محفوظ من تو شیعہ کیونکہ وہ اس کی اصطلاحی معنی لیتے ہیں کہ محفوظ جو یعنی وہ اس کو لیتے ہیں لفظ اثر شیعہ سے یعنی ایوی تو ہو کہ میں نے اس سے اس بات کو ان سے روایت کیا اچھا جی فرور تتعلق بالمرفوع حکمن حکمت وہ فرو جو کہ مرفو سے متعلق ہیں حکمن حقیقت میں وہ مرفو نہیں ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ موقوف ہیں لیکن حکمن وہ مرفو ہیں تو وہ کون سی صورتیں ہیں کہتے ہیں کہ ہنا کا سور من الموقوف ہی کہ یہاں پر کچھ صورتیں ہیں موقوف کی فی الفاظ ہی ہے و شکل ہی اپنے الفاظ اور اپنی شکل کے اعتبار سے وہ موقوف ہیں لاکن المدقہ لیکن جو بہت گہرائی میں جانے والا شخص ہوتا ہے مدقق فی حقیقت جو اس کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سے جاننے کی کوشش کرتا ہے یورا وہ جان لیتا ہے انہا پیمان الحدیث المرفوع کے یہ حدیث مرفو کے معنی میں ہے اگرچہ وہ موقوف ہو لیکن وہ مرفو ہوتا ہے لذا اطلق علیہ العلماء اسم المرفوع حکمن لہذا نام رکھ دیتے ہیں اطلاق کر دیتے ہیں علماء اس ظاہری موقوف پر مرفو کے نام کا حکمن انہا من الموقوف لفظن یعنی یہ کلام یا یہ حدیث یا یہ قول ہوتا تو وہ موقوف میں سے ہے لفظن لیکن المرفوعی حکمن لیکن وہ مرفوع ہوتا ہے یعنی من المرفوعی کو میں نے مجرور اس لیے پڑھا کہ اس کا میں نے آج منل پہ ڈالا ہے تو من المرفوع حکمن لیکن وہ ہم اس کو حکمن مرفوع مان رہے ہوتے ہیں ممن ان تلک سوری اور ان صورتوں میں سے کیا ہے ان یقول صحابی صحابی کہیں الزی لم یعرف بالاخذ ان اہل کتابی جو کہ معروف نہیں ہیں اہل کتاب سے حدیث لینے میں یا اہل کتاب سے حدیث کہہ لیں یا کوئی قول لینے میں معروف نہیں ہے یعنی انہوں نے اہل نصارہ سے یا اہل یہود سے جو اہل کتاب والے ہیں ان سے کوئی آ, آ, کوئی مسئلہ یا کوئی حدیث یا کوئی اشتہاد یا کوئی ان کی بات لینے میں وہ معروف نہیں ہے اچھا ان کا قول اور پھر اگلی بات کہ لا مجالا لل اجتحادی فی صحابی ایسی بات کریں کہ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ صحابی ایسے ہوں جو اہل کتاب سے کوئی چیز لینے میں معروف بھی نہ ہوں پھر ساتھ میں وہ کال کریں ایسی گفتگو کریں کہ لا مجالا لل اشتہادی فی کہ جس میں اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش اور مجال نہ ہو کہ یہ نہیں ہو کہ وہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اجتہاد کر کے انہوں نے کوئی یہ بات اپنی طرف سے کر لی ہوگی کیونکہ اجتہاد تو مشتحد کا ہوتا ہے مشتحد میں صحابی بھی ہو سکتا ہے صحابی اجتہاد کر کے کوئی گفتگو اپنی طرف سے کر دے اور ہو وہ موقوف کیونکہ جب صحابی کی گفتگو ہوگی تو وہ موقوف ہو جائے گی تو ایسی صورت بھی نہ ہو کہ اس کا اشتہاد بھی نہ ہو نہ ہی اس نے وہ بات اہل کتاب میں سے کوئی کسی سے لی ہو ولا لہو تعلق بھی بیانی لغتن اور نہ ہی اس گفتگو کا کوئی تعلق ہو لغت کے بیان ہونے میں او شرح غریب یا کوئی غیر مانوس لفظ کی شرح ہو رہی ہو کہ گمان کر لیا جائے کہ یہ شادی کا اپنا قول ہوگا مثل مثال اس کی کیا ہے الاخبار عن الامور الماضیہ قبد الخلقی خبر دینا امور ماضیہ کے بارے میں جیسا کہ مخلوق کی ابتدا کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں یا جو اس سے متعلق آپ علیہ السلام کے اقوال ہیں حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں اب اگر کوئی صحابی ماضی کے امور کے بارے میں خبر دے رہا ہے اور وہ یہ خبر اہل کتاب کی کتابوں سے بھی نہیں دے رہا کہ انجیل زبور یا ان اس طرح کے کسی رسائل سے صحب سے یہ چیزیں لی ہوں نہ ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اشتہاد کیا جا سکتا ہے کہ ماضی کی خبروں میں تو اشتہاد نہیں اجتہاد تو موجودہ مسائل کے بارے میں ہوتا ہے نہ ہی یہ چیز کوئی لغت کی چیز ہے کہ سمجھ لیا جائے کہ صحابی نے اپنی طرف سے لغت کی شرح بیان کی تھی مشکل الفاظ کا معنی بیان کر دیا تھا یہ امور ماضیہ کی خبروں میں سے یہ چیز بھی نہیں آتی تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابی کی اپنی بات ہے نہیں اب اگر حضرت موسا کے کسی واقعے کو کسی قصے کو جو کہ حضور سے ثابت ہے ایک تو وہ واقعہ ہے جو کہ قرآن میں منصور سے بیان کیا ہوا ہے اب اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے بھی اگر اس واقعے کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے اطلاع دی کوئی خبر دی اور وہ صحابی بیان کر رہے ہیں اس خبر کو لیکن حضور سے اس کی نسبت نہیں جوڑ رہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اصل میں مرفوع ہے یعنی حضور کی ہی ایک قول ہے کیونکہ یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ ماضی سے متعلق ہے اور یہ چیز انہوں نے اہل کتاب میں سے بھی نہیں لی ہوئی نہ یہ کوئی فی چیز ہے کہ یہ کوئی انہوں نے خود اپنی طرف سے اس مسئلے کو بیان کیا ہو نہ یہ خود ماضی میں تھے کہ وہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ صحابی سے یہ ہم یہ اس کا امکان کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے غلط بیانی کی ہو معاذ اللہ نہ یہ لغت کی شرح ہو رہی ہے تو لا محلہ اور کوئی صورت نہیں یہ حضور ہی کی حدیث ہے تو اب دکھنے میں یہ بات کیا ہوگی دکھنے میں لگے گا کہ یہ موقوف ہے کیونکہ صحابی کا قول ہو رہا ہے صحابی نہیں بتا رہے کہ یہ میں نے حضور سے سنی اور حضور نہیں یوں فرمایا وہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں دکھنے میں لیکن حقیقت میں صورت ایسی ہے کہ وہ ان کی اپنی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اب انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ حضور نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضور کی نہیں ہوگی ممکن ہے اس وجہ سے نہیں بیان کی ہو کہ ان کو یقین ہو کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بسا اوقات آدمی کوئی لمبی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ہر ہر گفتگو کے شروع میں یہ نہیں کہتا کہ حضور نہیں فرمایا حضور نہیں فرمایا وہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے گفتگو کا یا کسی رابی نے نہ سنی ہو کچھ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان کی اپنی بات یہ نہیں ہوگی تو دکھنے میں یہ موقوف لیکن حقیقت میں یہ مرفو اچھا او الاخبار عن الامور الاتیہ تو وہ خبریں جو کہ آنے والے معاملات میں سے ہیں مستقبل کی چیزوں میں سے ہیں کل ملاحم جنگیں جو ہونی ہیں جیسے حضور نے مستقبل کی چیزیں بیان فرمائی و اور جو آزمائشیں آئیں گی وہ احوال یوم القیامہ تو یہ سب باتیں بھی محالہ ایسی ہیں جو کہ آپ علیہ السلام ہی بتا سکتے تھے وہ صحابی اپنی طرف سے کوئی غیب کا علم تو رکھتے نہیں تھے کہ وہ چیزیں بیان کرتے تو یہ بھی مرفوع ہی ہوئی اور تیسری چیز ابل اخبار عامہ ہی ثواب مخصوص کہ خبر ان ان چیزوں کے بارے میں کہ یحسر بفیالی ہی ثواب کہ جن کے کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہو مخصوص قسم کا ثواب حاصل ہوتا ہو اور عقاب مخصوص یا مخصوص سزا آتی ہو کقول ہی جیسے کہ کوئی صحابی یوں کہہ دیں کہ من فعلا کزا فلاح اجرو قزا جس نے یہ کیا تو اس کے لیے اتنا اجر ہے تو اب یہ بھی صحابی اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر سکتے کہ فلاں کے لیے اتنا مخصوص اجر ہے ہاں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ صحابی اگر یوں کہیں کہ ہاں بھی اگر سچ بولو گے تو اللہ راضی ہوں گے خوش ہوں گے اور اس کا ثواب ہوگا لیکن مخصوص مخصوص اگر ثواب کہہ دیا جائے کہ بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اتنی مرتبہ جو ہے وہ ثواب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انہوں نے حضور سے سنی ہے یہ خبر جو باقاعدہ ایک خاص قسم کی خبر ہے اگر نہ ہوتی حضور سے تو اپنی طرف سے تو کبھی بھی وہ یہ تو بےدت بن جاتی تو یہ لام حضوری کی خبر ہے دکھنے میں موقوف ہے اگرچہ وہ خود اپنی طرف سے بات فرما رہے ہیں لیکن ہے یہ یقین مرفوع اچھا ایک تو پہلی صورت تھی کہ صحابی کا قول ہو جائے اس کے ماتحت تین باتیں ہم نے پڑھ لی دوسری صورت یہ ہے اویہ فال صحابی مالا مجال اشتحاد کہ صحابی نے پہلے تو ہم نے کہا کہ فرمایا اب دوسری صورت ہے کہ صحابی نے ایسی چیزیں کی جس کے بارے میں کوئی اشتہاد کی کوئی مجال ہی نہیں تھی جیسے کہ صلاط علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھنا کسوف کی فی کل عراقات جس کے اندر ہر رکت کے اندر اکثر من رکوعین آئین دو رکو سے زیادہ انہوں نے کیا ہر رکت میں دو دو رکو یا ان سے سے اس زیادہ انہوں نے کیا اب ہر رکعت میں ایک رکو سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ اس میں اجتہاد کیے جا سکے کہ بعد میں آنے والے خود اپنی طرف سے اجتہاد کر لیں کہ چلو مشروع تو ایک رکو ہوا تھا لیکن اب اگر اللہ سے زیادہ مناجات کرنی ہے تو دو رکو کر لو تین رکو کر لو یہ تو اجتہادی مسائل میں سے یہ ہے ہی نہیں تو اب اگر حضرت علی فرما رہے ہیں تو لا محالہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہ چیز دیکھی ہوگی اور یہ صرف نماز کسوف کے لیے ہی خاص ہوگی اور کسی نماز کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے اور خلاف قیاس اپنے مورت پر بند رہتی ہے یہ اصول فقہ کی بحث میں سے ہے او یخبر صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی آگے چلیں جی نمبر با سمجھ میں آ گیا او یہ صحابی جی تو چوتھی صورت یہ ہے تیسری صورت یہ ہے کہ او یخبر صحابی یو ان کانو یقولون او یفعلون کدا او لا یارونا بسم بکدا کہ صحابی اس بات کی خبر فرما دیں کہ انہم کانو یقولون کہ ہم یہ بات کیا کہا کرتے تھے یا یہ بات ہم کیا کرتے تھے یا فالون کزا او یا پھر وہ یوں کہیں کہ لا یا باسن بکزا ہم نہیں دیکھتے اس بات میں کوئی حرج کہ اگر صحابی کہیں کہ ہم نے یہ ہم یوں کہا کرتے تھے ظاہری بات ہے حضور کے زمانے میں کہا کرتے تھے کانوں کا مطلب یہی آ رہا ہے یا ہم حضور کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے اور یا پھر ہم اس طرح کرتے تھے اور یا پھر ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تو لا محلہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات حضور سے مصدق ہے تصدیق شدہ ہے اب اس میں دو صورتیں ہوں گی فعین اضافہ الا زمانی نبی اگر تو وہ کانو کا مطلب کہ ہم یوں کہا کرتے تھے یا یوں کیا کرتے تھے اس کرتے تھے یا کہا کرتے تھے کہ اضافت اگر ہو رہی ہو حضور کے زمانے کی طرف صحیح پھر تو صحیح ہے کہ یہ مرفو ہی ہوئی قول جابر جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کنہ نازل اعلی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم عزل کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب یہ انہوں نے فرمایا خود حضور کے زمانے میں کہہ کر گویا کہ نسبت کر دی اس بات کی اضافت کر دی کہ ہم حضور کے زمانے میں یوں کیا کرتے تھے تو یہ حدیث مرفو بن گئی کیونکہ یہ فعلی حدیث ہے لیکن صحابہ کی حدیث سے ہے لیکن چونکہ منسوب ہو رہی ہے حضور کے زمانے میں تو لہٰذا یہ بن جائے گی مرفو ہوئی لازمانی ہی اور اگر وہ اس کو مضاف نہ کریں حضور کے زمانے کی طرف فو موقوف تو پھر یہ موقوف ہو جائے گی اگر وہ کہیں کہ قانون ہم یوں کیا کرتے تھے لیکن یہ نہ فرمائیں کہ یہ اس سے مراد ہماری حضور کا زمانہ ہے تو پھر جمہور کے نزدیک وہ موقوف حدیث ہو جائے گی جابرین جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کننا کبرنا و اذا سب سبحنا کہ جب ہم اوپر کو چڑھائی چڑھتے تھے تو ہم تکبیر کہا کرتے تھے اور جب ہم اترائی اترتے تھے تو ہم تسبیح بیان کرتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے اچھا جی تیسری صورت الف با جیم دال چوتھی صورت او یقول صحابی یو یا پھر صحابی یوں کہہ دیں امیرنا بکزا چوتھی صورت کس چیز کی بیان ہو رہی ہے کہ جو حقیقت میں تو الفاظ میں موقوف لیکن حقیقت میں مرفو کہ صحابی یوں دیں امیر نہ بکزا کہ ہمیں اس بات کا حکم کیا گیا او اونہینا عن قزا یا پھر ہمیں اس بات سے روکا گیا او من سنتی کزا یا یہ کہ سنت میں سے یہ بات ہے مثل قول بعض صحابتی جیسے کہ بعض صحابہ کا قول ہے امیر بلال ان ایشف عال اذانا ویوتر الاقامہ کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو دو دو مرتبہ کہیں اور اقامہ کو ایک مرتبہ کہیں تو گویا کہ حکم دیا گیا اس سے مراد وہی ہے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم تھا تو یہ بھی مرفوع بن جائے گی و قول امی آتی نہینا عن اتباع آن جناز ہمیں منع کیا گیا روکا گیا جنازوں کے اتباع کرنے میں یعنی ان کے ساتھ ساتھ ان کو اس جنازے کو لے کر چلنے کا اس کے ساتھ چلنے کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ولم یو لیکن ہمارے اوپر اس بات کی سختی نہیں کی گئی عزم یعنی پختہ عزم کرنا یوں نہیں ہوا کہ بالکل بھی نہ چلا چلا کرو جا ہی نہیں سکتے لیکن منع کیا گیا تو اب یہاں نہیں آ رہا ہے مراد اس سے وہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے ہی کیونکہ شارع ہی کسی بات سے منع کر سکتا ہے خاص کر جبکہ وہ صحابی ہو بیان کرنے والا صحابی ہو یا صحابیہ ہوں ابی من سنتی اقام اب یہاں پر مین سننا کا لفظ آ رہا ہے ایک ہے امرنا ایک ہے نہینا ایک ہے مین سننا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب تم باقرہ سے نکاح کرو سیبہ کے اوپر تو اس کے پاس رہو سات دن تو یہ تینوں قسمیں اس میں شامل ہو گئیں چھٹی صورت کہ ہوگی ظاہر موقوف لیکن حقیقت ہوگی وہ مرفو وہ کیا ہے او یقول فی فی الحدیثی کہ الحدیث یہ کہے حدیث کے اندر یوں کہ راوی عند ذکر صحابی صحابی کے ذکر کے وقت بعض حاضل کلیمات الربائی ان ان چار کلمات میں سے کسی کلمے کو ذکر کر دے وہی اور وہ کون سے ہیں یر او ین می ہی او یب لوگو بھی او روایت او روایتن کا حدیث روایت روایتن یعنی اگر روایت بیان کرتے ہوئے راوی جو ہے وہ صحابی کو ذکر کرتے ہوئے ساتھ میں کہہ دے کہ یہ مرفو ہے یر کہ صحابی نے اس کو مرفو بیان کیا ہے او ینمی ہی یا اس کو آگے حضور سے نقل کیا ہے او جب بھی یا یہ بات حضور سے پہنچی ہے ان کو یا یہ حدیث کی یا, انہوں نے روایتن آگے بیان کیا ہے تو پھر بھی وہ موقوف نہیں رہے گی کیونکہ وہ بظاہر تو صحابی کا قول ہوگا لیکن آگے وضاحت ہو رہی ہوگی کہ صحابی نے بیان تو کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو آگے مرفوان بیان کیا ہے حضور سے یعنی لفظ مرفو جو ہے وہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ اگر اس کے اندر راوی وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیں جیسے مثال آ رہی ہے کہ صغار لاتا اب عن ابی یہ کا لفظ اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ عرب سے ابو حریرا کی طرف روایت آئی لیکن ابو حریرا سے عن نبی ہی نہیں آیا بلکہ یوں آیا عن ابی حرائے راتا تو روایتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات حضور ہی سے نقل ہو رہی ہے آگے <coughs> جی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم نہ لڑائی لڑ لو ایسی قوم سے جو کہ چھوٹی آنکھوں والی ہوگی <clears throat> او یہ صحابی تفسیر یا پھر صحابی تفسیر بیان کریں لہو تعلق بے سبب نزولی آیتن کہ ایسی تفسیر کہ جس کا تعلق نزول آیت کے سبب کے ساتھ ہو تو اس سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحابی کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے اور اس وقت میں یہ بات انہوں نے حضور ہی سے سنی تھی کیونکہ اپنی تفسیر وہ خود تو نہیں بیان کر سکتے کسی آیت کی تفسیر صحابی خود نہیں بیان کیا کرتے جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ قول کے کانت الہود تقول من اتا امراۃ امراۃ من دبوریہ فی قبولیہ جا الولد احول اللہ تعالی آخر حرسم تو اب یہاں پر جب جابر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اور وہ بھی یہود کے پرانے اقوال کو نقل کر رہے ہیں تو لازمن یہ انہوں نے حضور سے سنا ہوا ہے ورنہ حضرت جابر کو یہود کے پرانے قول کا اور پھر اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ آیت کہ یہ یہ یہودیوں کے اس قول کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو یقین یہ حضور کے زمانے ہی کی حدیث ہے گفتگو ہے بات ہے مجلس ہے تو یہ ان کی اپنی نہیں ہے <clears throat> جی آگے چلیں یہاں تک کوئی بات رہ گئی ہو پوچھنے والی تو بتا دیجیے <clears throat> نمبر سات حل یحتج بالموقوف جی کہ الموقوف حکمہ تھا جیسے کہ آپ نے پہچان لیا قد یقون قد یقون صحیح او حسن او ضعیفن اب موقوف جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے حسن بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے وہ تو پھر راویوں پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ ساری ہم دیکھیں گے کہ وہ راویوں کی کیا سلسلہ ہے اس کو صحیح صحیح کہیں اس کو حسن کہیں اس کو ضعیف کہیں تو لاکن حتیٰ ثبتت صحت ہو فل یجب العمل بھی لیکن اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے تو کیا اس پر عمل کرنا واجب ہوگا بلجواب و انجان کے اندر اسلف الموقوفی ہاتھ بھی اصل یہ ہے موقوف کے بارے میں کہ عمل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا اقوال و افعال ان ثبتت بادل بعض سے ضعیفہ لیکن اگر وہ ثابت ہوں کیونکہ صحابہ کے اقوال ہیں صحابہ کے افعال ہیں لاكن ان سبت یعنی یہ وہ موقوف بیان ہو رہا ہے کہ جو موقوف حقیقت میں بھی موقوف اور دکھنے میں بھی موقوف لیکن اگر دکھنے میں موقوف اور حقیقت میں مرفوع ہو تو پھر اس پر مرفوع والا حکم ہوگا جو ہم نے ابھی یہ چھ سات صورتیں پڑھی ہیں لیکن اگر دکھنے میں بھی اور حقیقت میں بھی موقوف ہے یعنی صحابی کا ہی قول ہے آگے حضور کا وہ قول نہیں ہے تو وہ اس سے عمل جو ہے وہ وجوب عمل ثابت نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا ان سبت لیکن اگر یہ موقف ثابت ہو جائے گا تو کب بھی تو یہ قوت بخشے گا بعض احادیث ضعیفہ بعض احادیث ضعیفہ کی تقویت کا باعث بن جاتا ہے کمام الرفیل مرسل لینا صحابہ صحابت کانا ہومل العمل سنت اس لیے کہ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ سنت پر بھرپور طریقے سے یعنی اچھے عامل ہوتے تھے ان کا عمل سنت پر ہوتا تھا لہٰذا اذا لم یقین لہو المرفوعی اور یہ لیکن یہ وہی بات میں نے عرض کر دی کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک اس موقوف کے اوپر مرفوع کا حکم صادر نہیں ہوتا اما اذا کانا میں لذی لہو حکم المرفوع لیکن اگر ایسی موقوف جس کے اوپر مرفوع کا حکم ثابت ہو گیا فوحجت یجب العمل به کل مرفوع تو پھر یہ موقوف بھی حجت بن جائے گا اور اس پر بھی عمل واجب ہوگا جیسا کہ مرفو پر ہوتا ہے جی المطلب لغت میں اسم من قطع ضد قطع اس میں مفرول ہے قطع سے وسالا کی ضد وسالا ملنے کو قطع توڑنے کو دور ہونے کو بھی کہہ دیتے ہیں اصطلاح ما تاب الطابعی او من قول او فیل ہر وہ چیز جس کی اضافت کی گئی ہو تابعی یا اس سے نیچے کے درجے کی یعنی تبا تابعی کی طرف چاہے وہ چیز قول میں سے ہو یا فعل میں سے ہو اب یہاں تقریر بھی چلی گئی حضور کے لیے تقریر بھی تھی صفت بھی تھی وصف بھی تھا صحابی کے لیے <clears throat> وصف نہیں تھا صرف قول فیل اور تقریر تھی اور تابعی کے لیے صرف قول اور فیل ہوگا <clears throat> تعریف کی شرح او ہوا مانوسیبہ دون من قول ابو فیل اچھا جی یہاں تک تو بات ہو گئی ول مقتو یہ سمجھنے کی بات ہے ول مقتور غیر المنقطعی مقتو جو ہوتا ہے وہ منقطع کا غیر ہوتا ہے مقتو اور چیز ہے منقطع اور چیز ہے کتاب کو دیکھنے سے پہلے میری گفتگو کو سمجھنے پھر ہم کتاب پڑھیں گے مقتو کہتے ہیں وہ متن جو وہ متن جو تابی کا ہے یا تبا تابی کا ہے مقتو منقطع حدیث ہے لیکن وہ رستے میں کہیں آ کر رک گئی ہے اس کا اس کی اسناد اس حدیث کی سند کہیں آ کر رستے میں رک گئی ہے صحابی پر صحابی سے پہلے کسی تابعی پر امام بخاری پر کہیں آ کر ہے وہ حدیث کیونکہ اس کو کسی اور <clears throat> موقع پر بھی اس کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن اس موقع پر وہ منقطع ہے تو منقطع کا تعلق صنعت سے ہے حدیث کی صنعت کے ساتھ ہے اور مقتو کا تعلق جو ہے وہ متن کے ساتھ ہے اور وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ ایک تابعی کے قول کو ہم کہیں گے کہ یہ مقتوع ہے بس اس اس کو, کو سمجھ لیں ہم آگے چلتے ہیں بل مقتوع غیر المنقطع <clears throat> لأن المقتوع من صفات المتن کیوں اس لیے کہ مقتوع جو ہے وہ تو متن کی صفات میں سے ہے ول منقطع جبکہ منقطع من صفات الاسناد ہے اب اس کی پھر وضاحت کر رہے ہیں ان الحدیث یہاں پر جو حدیث کا لفظ آ رہا ہے نا اس سے پریشان نہ ہوئیے گا اس اس سے سے مراد جسٹ گفتگو ہے محض گفتگو ان الحدیث المقتوع کہ وہ کلام یہ حدیث سے مراد کلام لے لیں کہ وہ کلام جو کہ مقتوع ہوتا ہے من کلام تابعی فمن دونہ کہ یا تو وہ کلام تابعی کا ہوگا یا پھر اس کا جو اس سے بھی نیچے یعنی تبا تابعی وقد یقون سند الا ذالک تاب اور بسا اوقات ممکن ہوگا کہ وہ سند متصل ہو تابعی تک یہ جو مکتو ہے یعنی تابی کا کلام ہے تو تابی تک سند متصل جا رہی ہو پیچھے سے امام بخاری نے سنا انہوں نے حسن بصری سے بس حسن بصری نے آگے ایک اور تابی سے تو یہ پوری سند متصل تابعی تک جا رہی ہے بس تابی پہ رک گئی اس سے آگے نہیں گئی تو وہ تابی کا کلام مکتو ہوگا اگرچہ اس تابی تک سند متصل آ رہی ہے تو کوئی حج نہیں ٹھیک ہے ہوتی رہے سند متصل کون سا حضور تک جا رہی ہے کہ ہم اس اتصال کو حضور والا اتصال یا وہ متصل مراد لیں جو کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے الاحینی ساتھ اس کے بھی کہ ان المنقطع کہ جو منقطع ہوتی ہے یعنی ان اسناد ذالک الحدیثی کہ منقطع حدیث کی جو اسناد ہوتی ہے وہ غیر متصل ہوتی ہے حدیث منقطع کی اسناد غیر متصل ہوتی ہے جبکہ مقتو کی اسناد متصل ہو سکتی ہے کیونکہ مقتو کی سند میں پہنچنا ہے تابی تک اگر وہ ٹرن بائی ٹرن ہوتے ہوتے ہوتے تابعی تک متصل سند پہنچ رہی ہے تو تو وہ وہ وہ حدیث مکتو کہلا سکتی ہے لیکن وہ تابعید کی کی, کی روایت ہے اس کو ہم حدیث حقیقت میں حدیث نہیں کہہ رہے کلام تابعی کہہ رہے ہیں جبکہ منقطع تو ہوتی ہی وہ ہے جس میں جو کہ غیر متصل ہو اگر متصل ہوگی پھر تو وہ حضور تک پہنچ گئی جب وہ غیر متصل ہوگی تبھی منقطع بنے گی تو منقطع اور مقدو میں فرق ہے بلا تعلق تعالیٰ کلبل اور اس کا متن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا اسناد کے ساتھ تعلق ہے حدیث وہ رہے گی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منقطع ہوگی تو وہ حدیث ہی نہیں رہی ہے حدیث ہی لیکن چونکہ سند رک گئی امام بخاری پر سند رک گئی تابی پہ تابعی پہ صحابی پر تو وہ منقطع رہ گئی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے منقطع حدیث لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جب ہم مطلق منقطع بولیں گے تو منقطع یہ ٹرمینالوجی یہ اصطلاح ہے ہی خاص حضور کی حدیث کے ساتھ حضور کے بیان کردہ متن کے ساتھ منقطع کی ٹرمینالوجی خاص ہے لغوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکتو جو ہے وہ منقطع ہے کیا مطلب کہ ہے تابی کا کال لیکن رک گیا ہے سولہویں صدی کے کسی بزرگ کے پاس آ کر اب سولہویں صدی کے ایک بزرگ ہیں بابا غلام فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی تابی کا کال بیان کر دیتے ہیں اب وہ کال تابی کا ہے لیکن رک رہی ہے سند جا کر غلام فرید گنج بخش کر رحمت اللہ علیہ پر تو یہ منقطع ہوگی لیکن یہ لغوی طور پر تو منقطع کہلائے گی لیکن پھر اس منقطع کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ منقطع تابعی کی ہے نہ کہ حضور کی منقطع ہے قول رسول یعنی حقیقت میں جو منقطع کہلاتی ہے وہ وہ نہیں ہے یہ جو حدیثی کتابوں میں آتی ہے وہ ساری وہی ہوتی ہیں جو کہ حقیقت میں حادیث مبارکہ سے متعلقہ ہوتی ہیں لیکن مکتو آپ نے مکتو کا پوچھا جی مکتو تو صحابی تابی کی ہی ہوگی لیکن منقطع جب آئے گی اور موقوف جب آئے گی تو وہ ان کی ہوگی موقوف صحابے پر آ کے رکے گی حدیث موقوف اگر کہیں گے وہ صحابی پہ رکے گی آ کر اس اس کا تعلق حضور سے نہیں ہوگا اور حدیث مقتو جب کہیں گے تو وہ تابی پہ آ کے رکے گی اس کا تعلق حضور سے نہیں ہوگا ان لس کے آپ کو معلوم ہو کہ آگے اس اس کو اتصال کا کیا گیا ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ جیسے ہم نے آٹھ چھ چھ سات صورتیں اتصال کی پڑھی جی وہی بات ہے حقیقت موقوف ہوں گی اور حکمن مرفو ہوں گی ان چھ شرائط میں سے کسی ایک شرط کے پائے جانے پر اگر ان چھ قسموں میں سے یا ان چھ شرائط میں سے جو الف با جیم ہا دال ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی نئی شرط پائی گئی پھر یہ موقوف رہے گی حقیقت بھی حکمن بھی اور اگر ان چھ میں سے کوئی ایک صورت پائے گی تو وہ حکمن حقیقتاً تو وہ دکھنے میں یعنی موقوف ہوگی لیکن حقیقت یا حکمن کہہ لیں وہ مرفو ہی ہوگی جی مثال پڑھتے ہیں اس کی اچھا وقت پورا ہو چکا ہے میری نظر گئی نہیں گھڑی پر تو آپ لوگوں کا سبق ہوگا لہٰذا آپ یہاں ختم کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ویسے تو خیر تھوڑا ہی رہ گیا لیکن آگے بعد میں پڑھ لیں گے اچھا کروا دیتا ہوں سبق تو کوئی نہیں آپ لوگوں کا آگے اچھا چلیں پھر جلدی سے ہم کر لیتے ہیں جب تک حضرت تشریف نہیں آئیں گے مثال المقتوع القولی قول حسن بسری فس خلف خلفل کہ وہ نماز جو کہ بدعتی آدمی کے پیچھے پڑھی جائے اس کے بارے میں حسن بصری یوں فرماتے ہیں کہ سلی نماز پڑھ لو اور ہی بدعت جس نے بدعت کیا اس کا ذمہ اسی کے اوپر اچھا تو یہ ان کا قول ہے تو اب یہ کوئی حضور سے اس کی نسبت نہیں ہے یہ ان کا اپنا قول ہے تو یہ حدیث سے مختوم کہہ دیں گے اس کو بمثال مختو الفعلی قول ابراہیم ابن محمد ابن کانا مسروق وہ فرماتے ہیں کہ کون محمد بن منتشر فرماتے ہیں کہ مسروق جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ یورخ سترہ کہ وہ گرا دیتے تھے پردے کو بین ہو و بین علی اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان ویکبلو اعلی صلاحی اور متوجہ ہو جاتے نماز کی طرف وہ یو و دنیا ہوں اور وہ اپنے گھر والوں کو اور ان کی دنیا کو یعنی یعنی ان کے گرد و پیش کو وہ چھوڑ دیتے تھے تخلیہ کر لیتے تھے ان سب چیزوں سے تو کسی کسی شخص کے فعل کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کسی اللہ والے مسروق ایک اللہ والے ہیں ان کے فیل کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ مکتوب فیلی ہے بس ان تک آ کے بات رک رہی ہے اس کا آگے سے آگے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حکم الحتجاج بھی المکت الفت جو بھی من مینکام شریعہ اقام شریعہ میں سے احکام شرعیہ میں سے کسی قسم کی کوئی چیز اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ان اخبار سے مختو سے ائی ولو صحت نسبت ہی یعنی اگرچہ قائل کی طرف اس کی نسبت صحیح بھی ہو کیوں اس لیے کہ نہ کلام و حد المسلمین او فی کیونکہ یہ تو مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کا کی یا تو گفتگو ہے یا فیل ہے تو کسی مسلمان کی گفتگو یا فیل سے احکام شرعی کبھی ثابت نہیں ہو سکتے لیکن ان کانت ہونا کا قرینہ تم لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر یہاں پر کوئی قرینہ پایا گیا تدل رفعی ہی جو دلالت کرتا ہو اس کے مرفوع ہونے پر کہ یہ یہ, یہ ان کا قول تو ہے لیکن اصل میں یہ حدیث تھی کہ جس کو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی طرف سے بیان کرنے کا مطلب ہے کہ حضور کا نام لے کر نہیں کہا بعض اوقات ہم حدیث کو یوں ہی بیان کر دیتے ہیں یوں باقاعدہ نہیں کہتے کہ حضور نے یوں فرمایا بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھو یہ تو قیامت کے دن یوں ہوگا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے اپنے الفاظ ہیں اگرچہ میں خود بیان کر رہا ہوں لیکن اس کا یہ حدیث تو ثابت ہے تو اس طرح اگر اس کا مرفو ہونا ثابت ہو گیا کرینے سے کہ یہ اس کا اپنا قول نہیں تھا یہ تو یہ تو مرفو ہے تو پھر جو ہے وہ حدیث مرفو بن جائے گی لامہ قول بعض الروات یا ذکر تابعی یار مثلا کہ بعض راوی کا قول تابعی کے گفتگو کو ذکر کرتے ہوئے کہ یار فاروح مثلاً انہوں نے اس کو مرفو بھی بیان کیا ہے یہاں پر تو انہوں نے ان کو ویسے بیان کیا ہے مکتو ہی لیکن اسی مکتو متن کو کسی اور مقام پر مرفوان بھی نقل کیا گیا ہے اگر اس کی وضاحت کر دی جائے یا قرینہ نہ پایا جائے تو پھر لامحلہ عند فیوہدن تو پھر یہاں پر اس کو شمار کیا جائے گا حکم المرفوع المرسل ایسے مرفوع پر جو کہ مرسل ہوگا ہے مرفوع لیکن مرسل ہے یعنی یہاں پر آ کر وہ رک گیا ہے اس سے آگے سند نہیں گئی لیکن حقیقت میں یہ کسی دوسری صنعت سے یہ مرفوند ثابت بھی ہوا ہوا ہے تو پھر اس کو مرفوع مرسل کہہ دیں گے اطلاق المنقطع مقتو کا منقطع پر اطلاق بعض المحدثین کے شاقی وتبرانی لفظ المتوری اراد بھی منقطع بعض محدثین نے جس میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور تبرانی بھی انہوں نے لفظ مقتوع لیا ہے لیکن ارادہ اس سے کس چیز کا کیا منقطع کا الزی لم یتصل اسناد یعنی وہ جس کی سند متصل نہ ہو منقطع وہی ہوتا ہے نا جس کی سند متصل نہ ہو تو لفظ مقتوع کا لیا لیکن مراد اسے منقطع کا لیا وہ اصطلاح غیر مشہور لیکن یہ ایسی اصطلاح ہے <clears throat> جو کہ غیر مشہور ہے جو جمہور کے نزدیک ہے وہ یوں نہیں ہے وقت یہ شافی یہی اور امام شافی کی طرف سے یہ عذر بیان کیا جا سکتا ہے کہ بی ذالی کا اس طریقے سے کہ انہوں نے جو یہ یوں کیا ہے یا یوں کہا ہے یہ قبل قبل استقرار اس اصطلاح کے پائے جانے یا ثابت ہونے یا اس کے وجود سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہو ابھی یہ اصطلاحات وجود میں آئے ہی نہ ہو کے ایگزٹ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی طرف سے یوں کہا کرتے ہوں تو ہم ان کی طرف سے اس عذر کو بیان کر دیں گے تبرانی ہوں لیکن تبرانی چونکہ بات کے ہیں اطلاق ہو ظالی کا تجب و عن الاصطلاح تو پھر ہم ان کے اس طرح سے اطلاق کر لینے کو ان کے اس کو بولنے کو یعنی لیا کہا مقتو جائے اور مراد منقطع لی جائے ہم اس کو شمار کریں گے تجوزن اضافہ عن الاصطلاح اصطلاح سے یعنی انہوں نے اصطلاح سے پھر ہٹ کر اپنی ایک اصطلاح بیان کر لی ہے لیکن یہ بخیر بہت کم ہے ایسا ہونا من مزینات الموقوف ابن المقتوع یہ کتب ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق اور تفاصر ابن اور ابن ابی حاتم اور ابن منظر جی کل کے بارے میں بتائیے جی کیا پروگرام ہے پڑھنا ہے یا نہیں ڈے اور فرائیڈے دونوں دن میں زیادہ امکان ہے کہ میں نہیں ہوں گا اگر ہوا تو میں بتا دوں گا آٹھ بجے سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے اور زیادہ جس کا امکان ہے وہ یہ کہ میں نہیں ہوں گا تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سوموار کے روز ہی منڈے کو پڑھیں گے انشاءاللہ کل سکس تھرٹی سکس تھرٹی آپ کے تو میرے کیا ہوں گے میری کل نو بجے نہیں کل سکس تھرٹی بھی نہیں میری اپائنٹمنٹ ہے نو بجے دن کو تو آپ لوگوں کے اس وقت ہو رہے ہوں گے جی چھ آپ لوگوں کے اس وقت چھ ہو رہے ہوں گے جب میری آپ سکس تھرٹی کہہ رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اگر آدھے گھنٹے میں میں فارغ ہو گیا تو میں وہیں پر ہی کتاب ساتھ لے جاؤں گا اور وہیں پر ہی آپ کو میں کوشش کروں گا کل کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساڑھے چھ بجے اگر میں ہوا فارغ تو میں پڑھا دوں گا آٹھ بجے سے پہلے پہلے تک میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ